جس کے بارے میں ابھی تلسی بابا جی آپ کو بتا رہے تھے صحیح میں ایک بہت بڑی بھرانتی ہے اور اس بھرانتی کا سمادھان جو انہوں نے بتایا وہ یتھارتھ گیتا سے دیا یتھارتھ گیتا اپنے آپ میں پرپورن شاستر ہے کہیں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے اس میں بھارتی درشن کی ایک ایک چیز اس میں موجود ہے اتہ بہت سارے الجھے ہوئے پرشنوں کو سلجھانے کے لیے یتھارتھ گیتا کو کا منن کریں پڑھیں اور اس سے لابھ اٹھائیں انہی باتوں کے ساتھ میں ستسنگ کے کرم کو آگے بڑھاتے ہوئے شری گووند بابا جی کو آمنترت کرتا ہوں شری گووند بابا سدگردیو بھگوان کی جے گرمرت مکھ چندرما سیوت نئن چکو اشٹ پہر نرکھت رہو پربھ گرمت کی اور ام سری سد گردیو بھگوان کی جے جیسا کہ آشرم میں چرچت پستک یتھارتھ گیتا پوج سوامی جی کی رچنا اور یوگ درشن ایسی تو بہت سی کتابیں سوامی جی نے رچی اس پر ویاخیا کیا لیکن ان دونوں کتابوں کے بارے میں کیا خاصیت ہے کہ کچھ گردیو بھگوان کو انبھو میں آیا بھگوان بتائے کہ یہ دونوں شاستر ہو گئے تو ہم تھوڑا یوگ درسن کے بارے میں بتائیں گے کہ واستو میں یہ آپ کے جیون کا آدھیات کا کیا اس میں رہسیہ سنجویا گیا ہے جو کہ بھگوان نے بھی اس کو انکول کیا جیسا کہ یوگ درسن ایک کلشٹ سبجیکٹ ہے ایک ستروں کے مادھیم سے ہمارے آپ کی پوری کی پوری سادھنا اسے پیروئی گئی ہے لیکن اگر آپ ہم اسے اداہرن کہانی قصوں کے مادھیم سے اگر رامائن سے جوڑ دیتے ہیں تو اس کا سرل ہردیگم ارتھ ہم بھلی پرکار سے گرہن کر سکتے ہیں اب جیسے کہ جیسا کلیش ہے اسے ہی رامائن میں آدھیات میں کبندھ کا سروپ بتایا گیا اب دیکھیے کبندھ ہے کیا جب بھگوان رام لکشمن بنواس ہوا جنگل میں جب ماتا سیتا کی کھوج میں آگے بڑھے تو ایک بھینکر اصر ملا جس کا پیٹ ماتر تھا دو لمبی بھجائیں تھیں اور اس کے سینے میں ایک دہکتی ہوئی بڑی آنکھ تھی اور پیٹ میں اونگ تھا اور لمبی لمبی دونوں بھجاؤں سے جیو جنتوں کو پکڑ کر اپنا ہار کرتا تھا وہ ایسا بچتر اسور تھا جب بھگوان رام اسی راستے سے گزرے تو اپنی لمبی بھجاؤں سے بھگوان رام لکشمن کو جکڑ لیا لیکن بھگوان رام نے اور لکشمن نے تلوار سے اس کی دونوں بھجاؤں کو کاٹ دیا تب وہ سمجھ گیا کہ بھگوان ہے اور ہاتھ جوڑ کر بولا کہ بھگوان آپ ہمیں کسی گڈھے میں جلا دیں تب میں اپنے دو سروپ کو پراپت ہو کر آپ جس ادیشیہ کے لیے اس راستے سے آئے ہیں میں اس ادیہ میں آپ کے کاریہ میں کچھ سہایتا کر سکتا ہے تو بھگوان رام نے کہا کہ بھائی آپ اتنا تیجسوی اتنی دور درشٹی ہے کہ آپ بھوت کا بوشیہ کا بھی حال جان گئے ہمارے بارے میں جان گئے کہ ہم کس کے پتر ہیں کس کاریہ کے آئے ہیں تو آپ اس اسر یونی میں کیوں ہیں کیا کارن ہے تب ساری بات کمند نے بتایا کہ بھگوان میں بھی اندر کے سمان شکتیشالی اور چندرما کے سمان تیجوان تھا لیکن چھدم ویس بنا کر اسور کا ون میں رہنے والے سنت مہاتماؤں کو میں ڈراتا دھمکاتا تھا جس کے کارن سے ایک مہاتما کپت ہو کر مجھے شراب دیے جاؤ مورکھ تم جس بھیس میں بھیس کو دھارن کر کے سب کو ڈراتا ہے آج سے تمہارا وہی سوروپ ہو جائے گا تو آج اسی دن سے میرا یہ بھیس کا سوروپ ہو گیا میرا وہ سندر سوروپ غائب ہو گیا تب میں نے مہاتما کے پرنت ہو کر بولا کہ مہاتمن میرا ادھار کیسے ہوگا تب انہوں نے بتایا کہ جب تمہاری دونوں بھجائیں کٹ جائیں گی تب سمجھنا کہ تمہارا ادھار ہو گیا تو آج ایسا ہو گیا اس کے بعد کمند نے بہت بھینکر تپسیا کیا تپسیا کر کے برہما سے بہت بردان پراپت کیا جب بردان پراپت شکتیشالی ہوا تو اندر سے جا کر دون یدھ کیا لیکن دند یدھ میں اندر دیو نے وجر سے پرہار کیا جس سے اس کا سر اس کے پیٹ میں گھس گیا سینے میں گھس گیا اور دونوں بھجائیں اور دونوں پیر پیٹ میں چلے گئے اس کے بعد وہ رونا رونے لگا گرانے لگا اور بولا کہ بھگوان میں کیسے جیوں گا تب انہوں نے دو لمبی بھجائیں اور سینے میں آنکھ اور پیٹ میں مکھ پردان کیا تو گول مٹول میرا سروپ ہے میں لڑھک لڑھک کر چلتا ہوں اور اس راستے سے گزرنے والے سبھی جیو جنتو چاہے منشیہ ہوں چاہے پچھی ہو سب کو پکڑ پکڑ کر میں کھاتا ہوں یہی میرا جیون تھا لیکن آج آپ ملے میرا ادھار کیے تب بھگوان رام نے اس کے کہنے سے لکشمن سے کہا کہ ایک گڈھا کھنو اور اس میں اس کمند کو جلا دو اور ویسا ہوا تب کبند اپنے دبیہ شریر کو پراپت کر کے بھگوان رام لکشمن کو ماتا سیتا کی کھوج کے لیے کچھ پتہ بتایا تو دیکھیے یہ پوری کی پوری آدھیات میں ہے جو یوگ درسن میں کلیش کے بارے میں بتایا گیا ہے وہیں گوسامی تلسی داس جی نے کہانی کے مادھیم سے کہہ دیا تو وہ کلیش آپ کے ہردے میں بستا ہے وہ ہے کیا جیسے دیکھیے یہ بھارت ورش ہے لیکن یہ بھارت ورش دیش کسی بھوکھنڈ کا نام نہیں ہے بلکہ یہاں کے رہنے والے جو جن سمدائے ہیں اس سے اس دیش کا نام پڑا ہے یہاں کے لوگ نمن وغ ہے یہاں کے آئی ایس ادھیکاری ہیں یا سینیہ دل ہے یا کرمچاری ہیں یعنی انیک لوگ سے پورا دیش ہمارا ٹیکا ہوا ہے تو اس دیش کے لوگوں سے وکاس انت پتن سے دیش کا نام ہوتا ہے اور نام گھٹتا ہے اسی پرکار سے آپ کا شریر ہے اس شریر کے انیک تنتو ہیں آپ کا شریر تو پہلے زیرو تھا لیکن اس شریر کے انیک ارمان ہیں کسی کے آپ پتا ہیں کسی کے آپ کاکا ہیں کسی کے بھائی ہیں کسی کے سالہ ہیں کسی کے ماما ہیں کسی کے پتر ہیں شریر تو ایک ہے لیکن اس کے انیک سمبند ہے جب کوئی بھی اس شریر کے سمبندوں میں اس استھاپت ارمانوں میں جو لوگوں کے ساتھ بنائے گئے تھے سکھ سویدھا کے لیے اس میں جب کوئی بادھا آتی ہے تو آپ کو بھینکر کلیش ہوتا ہے کبھی کسی کو آپ کے پتر کو نوکری مل گئی تو آپ کو سکھ ہوتا ہے اگر آپ کا پتر پریکچھا میں فیل ہو گیا تو آپ کو دکھ ہوتا ہے اور کسی دوسرے کا پتر فیل ہو گیا پاس ہو گیا مر گیا جی گیا اتنا آپ کو دکھ نہیں ہوتا ہے تو یہی کلیش ہے کہ شریر کے شریر کے ارمان جو سکھ سویدھا کے لیے استھاپت کیے گئے تھے ان میں جب بھی کوئی اتھل پتھل ہوتی ہے تو آپ کو درد ہوتا ہے کشٹ ہوتا ہے سکھ ہوتا ہے کبھی آپ روتے ہیں کبھی ہنستے ہیں یہی کلیش ہے لیکن اسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا سوروپ باہر ہے کہ بھائی ہماری ماتا ہے پتا ہے یہ سبندی ہے لیکن واستو میں ایک سادھک تو گھر دوار چھوڑ کر کے ان سے دور چلا آیا لیکن اس کا بھی ایک کلیش پیچھا نہیں چھوڑتا ہے آشرم میں دیکھا جائے ایکانت جگہ کہیں بھی تو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہاں بھی راگ دیش پڑا ہوا ہے ہمارے کام سے فلاں ویکتی سنتشٹ نہیں ہے یا فلاں لوگ ہم سے دویش کرتے ہیں کیا کارن ہے مہاویر سامی تھے ایکانت میں بھجن کر رہے تھے کوئی مطلب نہیں ان سے ایک چرواہا آیا پتہ نہیں کس کارن سے ان کے کانوں میں کیل ٹھوک دیا مہاتما بدھ تھے بھجن کر رہے تھے ہاتھی چھوڑا گیا پتھر پھینکا گیا ان کے اوپر کچھ دادا گردیو سویا میں تھے ان کا بھی کوئی پرتدندی نہیں لیکن وہاں پھر بھی وہ کلیس نہیں پیچھا چھوڑا اس لیے یہ باہر اس کلیس کا سوروپ دکھائی بھر دیتا ہے لیکن اس کی جڑیں ہمارے آپ کے ہردے میں بسی ہوئی ہے گہرائی میں ہے اس لیے کہتے ہیں نا کہ وہ کمند تھا ہردے میں ہی آنکھ پیر مکھ والا تھا وہ آپ کے ہردے میں بستا ہے اور وہ ہے کیا تو کہتے ہیں یوگ درشن میں اودیا اسمتا راگ دبنوش پنچ کلیش کہ اودیا اسمتا راگ دبنویش یہ پانچ کلیش ہیں اودیا ہے کیا کہ انت اسوچی دکھ اناتمسو نتیہ سوچی سکھ سکھاتمسو خیاتر ودیا کہ جو سنسار میں آپ جس کو نت مان رہے ہیں کہ یہی شاشوت ہے سنسار ہی شاشوت ہے جس کو آپ سکھ مان رہے ہو جس کو آپ پوتر مان رہے ہو وہی شادی وواہ میں لکھتے ہیں کہ پوتر پاون بندھن وہ پوتر پاون بندھن ہے آپ کو کیسے معلوم لیکن سنسار میں اس نتیہ کو نت مان لیے اپوتر کو پوتر مان لیے جو دکھ ہے اس کو سکھ مان لیے جو ہے نہیں اس کو آتما مان لیے کہ یہی شاشوت ستیہ ہے جو کہتے ہیں نا بھائی کہ بھگوان گرو کچھ نہیں یہ شریر اور شریر سے ہی ارتھات ماتا پتا کے سنجوگ سمپور سرشٹی کی اتپن ہوئی ہے تو ایسی جو بھاونا ہے جو ہمیں سنسار میں لے چلنے والی یہی اودیا ہے دوسرا ہے اسمتا اسمتا ہے کیا کہ کی جو سنسار میں رہ کر کے آپ کی جس کو مالیہ دگ درشن دگ درشن شکتی رواتی واسمی دیکھتی اور درشن شکتی درشٹا اور ارتھات جو آتما کی درشٹا ہے ارتھات جیو اس میں جس کو آپ کہتے ہیں کہ بھائی بھگوان کاس ایشورنش جیو اوناشی چیتن امل سہ سکاسی اور جو جس پر آپ کو بھگوان بتاتے اپکرم ہے کون من اندریاں بدھ ان سب پر وہ درش ابھرتے ہیں لیکن ان دونوں کی ایک روپتا ہو جانا جڑ دیہ کو اپنا سروپ مان من لیا جیسے کہتے ہیں بھائی اب جب بھی مہاپروش کی شرح میں آپ آتے ہیں تبھی یہ پتہ چلتا ہے کہ بھائی شریر الگ ہے اور آتما الگ ہے وہ آتما آپ کو من اندریوں سے بتانے لگتی ہے لیکن آنے کے بعد اس کے پہلے آپ سمجھ رہے کہ بھائی ہم ایک ہی ہیں آتما اور من اندریوں کو ایک ہی مانتے ہیں تو یہی اسمتا ہے پھر کہتے ہیں کہ سی راگہ جو کسی سے آپ کے سکھ پرتیت ہوتی ہے تو اس کے پرتی لگاؤ ہوتا ہے تو یہ راگ نامک کلیش ہے اور دوسرا ہے دکھان سی راگہ کسی سے آپ کا ورودھ ہوا دکھ ہوا تو اس کو آپ انشٹ کرنا چاہتے ہیں اس کے پرتی ہمیشہ خراب بھاؤنا رہتی ہے یہی ہے نامک کلیش اور تیسرا ہے کیا كیشور سواہی ودیشوں تھا روڑو ابنویشہ پرانا نواس کے پرتی آپ کا ممت ہے کھچاؤ ہے یہی ابنویش نامک پلیس ہے جو کہ پرمپراگت سوبھاؤ سے ایک موڑ ویکتی ایک وویکی پورش نے موڑ موروں کی بھانتی سور میں سدا پرواہت رکھ کر جنم جنمانتر تک آپ کا پیچھا کرتا ہے ایک جنم نہیں کئی جنم تک جیسے دادا گردیو تھے پورن نواس کا مطلب یہ مت سمجھیے کہ یہ گھر چھوڑ کے دوسرا گھر نواس کے پرتی شریر جہاں آپ کا اگلے جنم میں رہ چکا ہے ان جگہ میں بھی آپ کا کھینچاؤ دادا گردیو تھے جون پور آشرم میں تھے تو وہاں پر بھی ایک گھر کے سامنے سے گزرے تو وہاں جیسے من میں ہو کہ اس گھر میں ہم پرویش کر جائیں یہ ہمارا ہی گھر ہے تو اسی پرتکار سے جہاں آپ کا اگلے جنم میں رہے ہیں کھانا پینا وہاں کھائے ہیں اس اس جگہ کے پرتی اس لوگوں کے پرتی آپ کی آتمیتیا راگ سے بھری رہتی ہے تو یہی اب ابنویش نامک کلیش ہے اب کہتے ہیں کہ اودیا ودیا چھتر متر شام کہ اویدیا جو ہے کہ ادا اودیا چھتر متر شام ادارو بچھن یہ پانچ پرکار سے چار پرکار سے کار کرتی ہے اودیا کی سمپور یہ جو کلس ہے اودیا اس میں کہتے ہیں سمپورن کلیشوں کی جننی ہے اگر یہ چار کل مٹ بھی جائیں لیکن اودیا انت تک بنی رہتی ہے اور <clears throat> یہ چار پرکار تھی کبھی بچھین کبھی ادار اور کبھی یہ مطلب چار پرکار سے کار کرتے ہیں جیسے آپ <clears throat> بھجن چنتن کرتے ہیں مان لیجیے تو یہ کلش آپ کا تنو ہے مطلب کہ چھوٹا روگ دب جاتا ہے اور ادار کا مطلب کوئی کلیش جب کار کر رہا ہے تو اس کی اداراوستھا سماپت ہونے والا ہے بچھند کا مطلب جب ایک کلیش کار کرتا ہے جیسے آپ کسی سے پریم ہو گیا اتیادھک تو کسی سے اس میں دیوش دب جاتا ہے تو چار پرکار سے یہ کلیش کار کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ واستو میں یہ ہے کلیش ہیں کیا ہمیں دیتے کیا ہے جنم جنمانتر تک آپ کو آیو بھوگ مطلب یہ نہیں ہے کہ جو اس سے کرم سنسکار ہمارے بنتے ہیں اس کلیشوں سے راگ سے دویش سے سے اس کے مادھیم سے جو آپ کا کاریہ ہوتا ہے وہ جنم جنمانتر تک آپ کو بھوگنا پڑتا ہے جنم لیتے ہیں پھر آیو نشچت آیو پوری ہوتی ہے پھر بھوگ ہوتا ہے یعنی کرم سنسکار کا لگاؤ جنم جنمانتر تک آپ کو لگا رہتا ہے لیکن اس کا اپائے کیا ہے جب کلے شانت کیسے ہوں تو کہتے ہیں کہ ہے دکھ اناگتم یہ دکھ جو آنے والا ہے اب تو ہم تک بھوگ ہی رہے ہیں لیکن اب ہمیں شریر جو ملا اب تک بھوگ رہے اس کے بعد جو دکھ آنے والا ہے اس دکھ کو ہم کیسے ختم کرتے ہیں درشٹا درش سنیوگو ہے ہیتو کہ درشٹا کا مطلب جو آپ کی آتما ہے درش کا مطلب آتما آپ کی جاگرت ہو کر کے بتانے لگے اٹھانے لگے جو بھگوان کہتے ہیں رامائن میں بن پد چلیں سنئی بن کانا آنن رہی سکل رس بوگی بن وا وکتا کی بنا وای کا بولتا ہے بنا پیر کا چلتا ہے وہ آتما بتانے لگے وہ ہوگا کیسے جب ایسے مہاپروش سدگر مل جائیں گے جو کلیش کرم وکاپ پاس ان کلیش کرموں سے اپرام ہو چکے ہیں بھگوان کو پراپت کر چکے ہیں جب ویسے مہاپروش آپ کو ملیں گے تبھی وہ آپ کی آتما کی جاگرتی ہوگی جب آتما کی جاگرتی ہو جائے گی تو اس آتما کی جاگرتی سے ہوگا کیا کبھی بھگوان آپ کو اس سے بتائیں گے وشیش اوشیش لنگ گڑ پرواری لنگ الگ گڑ پرواری کہ مطلب کبھی سادھنا آپ کا مطلب اونچا ہے کبھی نیچا ہے کبھی دشیہ کے مادھیم سے کبھی لوگوں کے مادھیم سے کبھی اگر اسپندن سے اس انیک پرکار سے بھگوان آپ کو اٹھاتے بیٹھاتے سنسار میں کہیں بھی رہے وہیں سے آپ کی آتما جاگتی ہو جائے گی اور کلسوں کا سمند ہوتا چلا جائے گا تو اس پرکار سے ہم نے بتایا کہ کلیش ہیں جو آپ کے ہردے کے گہرائی کے انترگت ہے آپ سوچ رہے ہیں کہ بھائی یہ پتر ہیں یہ دھن دولت ہے ہمارا مکان ہے یہ اپنے ہیں پرائے ہیں جو بھاونا ہے اس ارمانوں کے پرتی ان سکھ سویدھاؤں کے پرتی آپ کے بھینکر کلیش ہوتا ہے ان سنسار کے لوگوں کے ساتھ رہ کر سکھ دکھ کا انبو کرتے ہیں اور جنم جنمانتر تک رہ کر کے اس سے سکھ دکھ لیتے ہیں اور اگلے جنم میں بھی ویسا کوٹا فس کرتے ہیں لیکن جب ایسے مہاپرش ملیں گے تو اس مہاپروش کے ملنے سے دھیرے دھیرے وہ کلش جیسے بھگوان رام ملے اس کبند کی کلیش روپی کبند کی دونوں بھجائیں کاٹے تو بھگوان رام ہے کیا انبھو ہے انبھو گرو کی بات ہے ہردے بسے دن رات پلک پلک اور سواس میں وپل بھید دھرتا ہے اور وویک روپی لکشمن جو وویک کا مطلب جو بھگوان کہہ رہے ہیں اس کے انوسار چلنے کی شکتی تو جب ایسے مہاپروش مل جائیں گے تبھی وہ جو کلیش ہردے میں ہی آنکھ پیر مکھ والا ہے وجن چنتن سے سیوا ساندھ سے سمرپن سے کرنے سے وہ کلس دھیرے دھیرے شانت ہوں گے اور ہمارا راستہ پرشست ہوتا چلا جائے گا جب آگے بھگوان رام گئے تو کون ملا سنتوش روپی سبری ارتھات آپ کو سنتوش ملنے لگتا ہے سنسار میں رہ کر ماتا میرا تھی دیکھیے کیا کیا ان کے سامنے سمسیاں آئیں لیکن سب مسکرا کر ٹالتی چلیں گی جہر کا پیالہ ملا ان کے سگے سمبندیوں سے کشٹ ملا کیا ان کو کشٹ نہیں تھا بھگوان وہ کشٹ لیتے چلے گئے اور اسی پرکار سے جب ہماری آتما جاگرتی ہو جائے گی مہاپرش رتھی ہو جائیں گے بھگوان بتانے اٹھانے چلانے لگتے ہیں تب اس سن سنے کلیشوں کا سمن ہو کر ہم ایک نیک دن اپنے بھگوت سروپ کو پراپت کریں گے اس لیے ایسے مہاپروش ملیں ان کے سیوا ساندھ سے نشکام بھاؤ سے ان کے یہاں سمرپن سیوا بھجن چنتن کریں ہمارا کلیان ہے یعنی پرم کلیان بولیے شری سدگردیو بھگوان کی جے